القما کہتے ہیں کہ ہم شام پہنچے تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہا کیا تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو عبداللہ بن مسعود کی قرت کی طرح پر قرت کرتا ہو تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تم نے یہ آیت و ازا یکشا عبداللہ بن مسعود کو کیسے پڑھتے ہوئے سنا ہے میں نے کہا میں نے انہیں ولّلِ ازا یکشا و والانسا پڑھتے ہوئے سنا ہے ابو دردہ نے کہا اور میں قسم اللہ کی میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پڑھتے ہوئے سنا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسے وما خلقہ پڑھوں یعنی وما خلقہ و زکرا ولعا تو میں ان کی بات نہ مانوں گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو انتالیس یہ حدیث صحیح ہے